باب حكم بول الغلام بالجار قبل أن يأكل الطعام وفي السند المتصل منا إلى الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى وبه قال حدثنا أحمد بن دودة قال حدثنا بكر بن خلف قال حدثنا معاذ بن هشام قال أخبرني أبي عن قتادة عن أبي حرب عن أبي حرب بن أبي الأسود عن أبي عن علي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الرضيع يغسل بول الجار وينزع بول الغلام وبه قال حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا أبو البريد قال حدثنا أبو الأحوز عن هشماك بن حرب عن قبوس بن مخارق عن ربابة بنت الحارث أن حسان بن علي رضي الله تعالى عنهما بال على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أعطني ثوبك أغسله فقال إنما يوصل, يوصل من الأنثى وينزح من بول, من بول الذكر وبه قال حدثنا فهد قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحفظ فذكر مثله بإسناده وبه قال حدثنا يونس قال قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني مالك والليث وعمر ويونس عن ابن شهاب عن عباد الله بن عبد الله بن عتبه عن ام قيس بنت محسن انها انها اتت انها اتت بابن الله لم ياكل ياكل الطعام الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدوي بماء فنزعه ولم يصله وبه قال حدثنا يوسف قال حدثنا سفيان عن الزهري فذكر مثله بإسناده وبه قال حدثنا ابن خزيمة قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال أخبرنا زايدة عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها فعنهم قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بصبي يحكنه ويدعو له فبال عليه فدعي بماء فنزعه ولم يغسله قال أبو جعفر فذهب قوم إلى التفريق بين بين حكم بول الغلام وبول الجارد قبل أن يأكلا الطعام فقالوا بي فقالوا بول الغلام طاهر وبول الجارد نجس. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا سبحانك اللهم بول غلام اور بول جاریہ حالت رضاحت میں کھانا کھانے پینے سے پہلے مدت رضاحت میں غلام اور جاریہ کے پیشاب کے مسئلے میں یہ بات قائم فرمایا ہے مشہور مسئلہ ہے اس میں علامہ تحابی رحمت اللہ علیہ کی بظاہر یہی ہے کہ تحقیق ان کی اپنی تحقیق ہے کہ ان روایات سے کہ جس میں غسل کا اور نزح کا تقابلی حکم بیان کیا ہے کہ بول غلام کے لیے نزح اور بول جاریہ کے لیے غسل کا لفظ استعمال کیا تو اس سے بظاہر جن لوگوں نے استدلال کیا کہ بچے کے پیشاب کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ نزا کافی ہے اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ پیچھے آ چکا نظہ لا یزید الا شرت اگر کہیں نجاست پڑی ہو تو اس کے علاوہ اگر کوئی نجاست ہو اور اس پر آپ چھینٹیں لگاتے رہیں لگاتے رہیں جب تک کہ تقاتر سے تقاتر نہ ہو اس وقت تک وہ نجاست ظاہر نہیں ہوتی تو نزا کا جو اپنا حقیقی معنی ہے اگر اس کو مراد لیا جائے جیسے کہ ان حضرات نے مراد لیا ہے چونکہ غسل کے مقابلے میں ہے تو اس لیے نزا بمانے غسل کے نہیں ہوگا اس لیے نزا اپنے حقیقی معنی اور متعارف معنی میں چھینٹے مارنے کے ہیں تو ایک طرف تو یہ بات ہے کہ کسی نجاست پر چھینٹے مارتے رہیں تو جب تک کہ تقاتل نہ ہو اس وقت تک وہ نجاست نہیں ہوتی اور وہ چیز پاک نہیں ہوتی تو اور دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ نظر بس کافی ہے اس سے امام تحابی رحمۃ اللہ علیہ نے اشتہاد یا ان کی تحقیق ہوگی مذاہب کے بارے میں کہ امام احمد اور امام شافی رحمت اللہ علیہ خاص طور پر ان کے مذہب کو یہاں پر ذکر فرمایا ہے کہ بول غلام ان کے نزدیک پاک ایک ہے اس پیشاب کی پاکی ناپاکی اور ایک ہے طریق تطہیر تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان روایات کے پیش نظر جس جن لوگوں نے نظاہ کو مقابل غسل کے استعمال کیا اس سے امام تحاوی کی یہ اشتہاری تحقیق ہے کہ ان کے نزدیک پیشاب غلام کا جس کے لیے نظا کافی ہے وہ پاک ہے اور وہ بول جاریہ ناپاک ہے تو یہ اشتہار یا یہ ان کی تحقیق اس بنیاد پر ہے چونکہ نزا سے نجاست نہیں ہوتی اگر یہ نجس ہوتا تو اس کا اضالہ ضروری ہے تو اس لیے جب نزا اپنے متعارف معنی میں کافی ہے تو اس سے پتہ چلا کہ بول غلام ان کے نزدیک اب چھینٹے مارنے کی کیا ضرورت ہے تو اس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ چونکہ بہرحال یہ پیشاب ہے تو اس کی رائے ہے کریحہ یا اس کے کریح منظر کو دور کرنے کے لیے کہ دیکھنے والے نے دیکھا کہ یہاں پیشاب پڑا ہوا ہے اس کپڑے پر پیشاب ہے اسی میں نماز پڑھیں گے اور اسی کو استعمال کریں گے تو ایک نفسانی اطمینان کے لیے اور اس کی کراہت کی طبعی کراہت کو ظاہر کرنے کے لیے چھیٹے مار دی جیسے کہ آرابی نے پیشاب کیا تو آپ نے ایک بالٹی پانی اس پر ڈال دیا حالانکہ وہ تجفیف سے بھی پاس ہو جاتا ہے ایسے یہاں پر بھی لیکن علامہ نبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے امام شافی کا قول تہور تہارت بول غلام کا قول کیا یہ قول باطل ہے وہ فرماتے ہیں کہ نجاست کے مسئلے میں کوئی فرق نہیں ہے چاہے بولے جاریہ یا بول غلام نجس ہے یقینی طور پر نجس ہے اور طہارت کے قول کی نسبت کرنا یہ باطل ہے البتہ طریق تطہیر میں اختلاف تو نجس تو ہے لیکن طریق تطہیر میں اختلاف ہے ہمارے نزدیک غسل ضروری ہے اور ان کے نزدیک نظہ کافی لیکن نظا اگر اپنے حقیقی معنی میں ہے تو یہ بات تو قابل اشکال ہے کہ کوئی بھی نجاست نظا سے زائد نہیں ہوتی تیسری حضرات احناف نے یہ نظہ کے معنی میں توجہ کی جبکہ احناف کے نزدیک امام مالک کے نزدیک بول غلام اور بول جاریہ کی نجاست میں کوئی فرق نہیں ہے ہے دونوں ناپاک لیکن طریقے تطہیر میں یہ فرق ہوا کہ غسل سے مراد یہ ہے کہ مبالغے کے ساتھ اس کو دھویا جائے اس کو نچوڑا جائے اور پھر بار بار کرنے سے اس کی نجاست کے اضالہ ہوگا اور جب کی نظر بمان فصل خفیق کے ہے اتباع ماں جیسے کہ ہے کہ وہاں پر نچوڑنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ کپڑے پر نجاست لگی پیشاب کیا اور دھار سے پانی اس کے پیچھے ڈالتے رہے ڈالتے رہے یہاں تک کہ وہ نجاست خود بخود ظاہر ہو جائے گی اس کی علت اس کی حکمت آگے امام طاوی رحمۃ اللہ نے بیان فرمایا تو ہمارے نزدیک نجاست ہے لیکن طریق تطہیر میں فرق ہے امام نبی رحمت اللہ علیہ کا بھی یہی قول ہے لیکن یہ ہے کہ یہ مسئلہ اپنی جگہ پر طے ہے کہ اگر نجس ہے تو نزح سے کس طرح سے طہارت حاصل ہوگی یہ قابل اشکال بات ہے لیکن بہرحال امام شافی کے نزدیک علامہ نبوی چونکہ ترجمان ہے امام شافی کے اس لیے ان کی تحقیق یہی ہے کہ امام شافی کا قول طہارت کے بارے میں غلط ہے اور یہ نجاست کے مسئلے میں کوئی فرق نہیں ہے طریق تطہیر کے اعتبار سے فرق بہر امام تحاوی کی یہ اپنی تحقیق ہے ہم امام تحاوی کے بارے میں کوئی غلط رائے بھی قائم نہیں کر سکتے تو اس لیے یہ امام تحاوی نے یہی ذکر فرمایا ہے کہ فضا و قومن علت تفریق بین حکم الغلام و ببول جاریہ قبل یاق الطام اور یوں فرمایا کہ بول الغلام طاہر و بول الجاریت نجسن یہ تفریق ہو گئی جی. اور یہ تفریق کس سے مستمت ہوئی ماقبل کی حدیث سے چونکہ ایک میں غسل ہے ایک میں نزا ہے اور نظر سے چونکہ ادارے نجاست نہیں ہوگا تو اس لیے کہا جائے گا کہ غلام کا پیشاب پاک ہے اور جاریہ کا نفاق اس کے مقابلے میں حضرات احناف کا اور مالکیہ کا قول ہے اور انہوں نے یہ تصریح کی ہے کہ ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے فرق صرف اتنا ہے غسل شدید اور غسل خفیف کا یہی وجہ ہے کہ یہ ماحول میں روایتوں میں آیا ہے لم یغسل ہو فنا و لم یغسل ہو آپ پڑھیں گے مسلم کی روایت میں یہی روایت ہے اس میں ہے لم یغسل ہو غسل لم یغسل ہو مفول مطلق کا اضافہ ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ جب کسی قید پر نفی داخل ہو یعنی فعل مقید پر تو قید کی نفی ہوتی ہے نفس فعل کی نفی نہیں ہوتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہونے کی نفی نہیں ہے بلکہ غسل شدید کی نفی ہے کہ پورے اہتمام کے ساتھ جیسے کہ عام نجاستوں کے ادارے کے لیے دھویا جاتا ہے اس طرح دور غلام کے لیے یہ اہتمام ضروری نہیں ہے بلکہ پانی کا بہا دینا آنے والی روایات سے معلوم ہوتا ہے یہی اس کے لیے کافی ہے اور نظہ بمانے غسل خفیف کے یہ اس کا استعمال بہت کثرت کے ساتھ ہے یہاں تک کہ آپ پڑھیں گے آگے باب استحاظہ میں کہ آپ نے اس کپڑے حیض کو پاک کرنے کے لیے یہ فرمایا کہ بم رہی حالانکہ کسی کے نزدیک بھی نزا کا متعارف مانا یہ کافی نہیں ہے حیض کی نجاست کے ادارے کے لیے کسی کے نزدیک بھی نہیں لیکن وہاں پر نزا کا لفظ ہے اور سب کہتے ہیں کہ نزا و مانے غسل کے ہے تو اسی طریقے سے ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر نجاست میں کوئی فرق نہیں ہے تو پھر نزا کو غسل کے معنی میں لیا جائے اور یہ کہا کہ غسل پہلے چونکہ آ چکا ہے اور اس کے معنی میں بھی اگر غسل لیا جائے تو دونوں معنوں میں یہ تناقض ہوگا اس لیے کہ وہاں پر غسل ہے یہاں پر نزا ہے تو اس لیے کہا جائے گا کہ یہ نزا غسل کے مقابلے میں جب استعمال ہوا تو پھر وہ اپنے متعارف معنی میں ہے لیکن ہم نے فرق بیان کیا کہ وہاں پر غسل سمراد غسل شدید اور نزا سمراد غسل خفیف تاکہ دونوں ایک چیز نہ ہو جس کو واو کے ساتھ اص کے ساتھ بیان کیا ہے وہ تقاضا کرتا ہے مواعد جی جی وخالفهم في ذلك آخرون فسبوا بين بولهما جميعا وجعلوهما نجسين وقالوا قد يعتمد قول النبي صلى الله عليه وقد وقالوا قد يعتبر قول النبي صلى قول النبي صلى الله عليه وسلم بول الغلام ينزع انما اراد بالنزع صب الماء عليه فقد سمى العرب ذلك نزعا ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم اني لاعرف مدينه بذلك النزع اراد یعنی یہ فرمایا کہ مجھے معلوم ہے یعنی عمان کے شہر کے بارے میں فرمایا کہ اس کے شہر کے کنارے سے دریا جب بہتی ہے اور اس کی موجیں جو ہے وہ ساحل سے ٹکراتی ہیں تو وہاں پر یہ موجیں صرف چھینٹے نہیں مارتی بلکہ پانی گراتی ہیں اس کی جانب میں اور پانی کا سب ہوتا ہے تو یہاں پر آپ نے نظر سے مراد رش نہیں لیا ہے لیکن مراد یہ ہے کہ اس کے جانب میں پانی متصل ہو جاتا ہے جی قالوا بانما فرق بينما لان بول الغلام يكون في موضع واحد يضيق مخرجه وبول الجارية يتفرق لسعد مخرجه فامر به بول الغلام بالنص يريد ان صب الماء في موضع واحد بغسل أن يتتبع بالماء لأنه يقع في موضع متفرقة فهذا محتمل لما ذكرناه یہ ہے جی، فرق اس کے فرق میں بہت ساری <clears throat> اقوال ذکر کیے ہیں بعض رات نے فرمایا کہ اصل میں غسل خفیف کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ بار بار پورے اہتمام کے ساتھ دھونے میں حرج ہے اس لیے کہ آدمی کو لڑکے سے زیادہ مناسبت ہوتی ہے کھلانے میں لینے میں اٹھانے میں اور لڑکی سے اتنا اتنا انسیت اور تعلق نہیں ہوتا تو اس لیے یہ تخفیفی حکم دیا گیا ہے کثرت تعلق کی وجہ سے اور بعض حضرات نے فرمایا کہ لڑکی کے پیشاب میں تعفن زیادہ ہوتا ہے اور بچے کے پیشاب میں اتنا تعفن نہیں ہوتا اس لیے امام تحابی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تیسری وجہ بیان فرمائی اور وہ یہ ہے کہ بچے کے پیشاب کا مخرج تنگ ہوتا ہے اور ایک مخصوص دھار سے پیشاب نکلتا ہے اور وہ پیشاب پھیلتا نہیں اور بچی کا اور لڑکی کا مخرج جو ہے وہ وسیع ہوتا ہے تو اس لیے پیشاب پھیل کر نکلتا ہے اور وہ کپڑے کپڑا زیادہ اس میں تل, کپڑے کی تلویز ہوتی ہے یا بدن کی تلویز ہوتی ہے تو اس لیے یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہاں پیشاب چونکہ پھیلا ہوا ہے اس لیے وہاں پر دھویا جائے اور یہاں پر پیشاب چونکہ ایک جگہ پڑتا ہے پر کی بندوق کنارے ادھر ادھر نہ ہلے اگر ہلتی رہے تو پھر تو لڑکی سے زیادہ پیشاب پھیلے گا اس بیچاری کے پاس تو کوئی چیز حرکت کی نہیں ہے لیکن آپ کے پاس تو حرکت کی چیز ہے تو شرط یہ ہے کہ اگر حرکت نہ ہو اور پیشاب کی دھار مارے تو ایک جگہ پڑے گی ورنہ معاملہ الٹا ہو جائے گا نہیں سمجھے گا تو یہ فرق بیان کیا ہے امام حاویز رحمت اللہ نے تو یہاں پر پانی کا اس کے پیچھے ڈال دینا یہی اس کے لیے کافی ہے تھی آباد ہے متفر تو اراد بے قصل بول جاریہ بول جاریہ کے بارے میں کہ این یت اینتبا بدوا یعنی بار بار پانی ڈالے بار بار پانی ڈالے اس لیے کہ واقع ہوتا ہے مواد متفرقہ کا اور یہ موسم میں جو روایت ذکر کی گئی یہ مانا اس کا محتمل جی وقد عن بعض المتقدمين ما يدل عن ذلك فمن ذلك ما وبه قال حدثنا محمد بن قال حدثنا حجاز قال حدثنا حماد قال حدثنا حماد بن قداد بن سعيد بن مسيب عن انه قال الرش بالرش والصب بالصب من من الابوال كلها یہ ہے جی حضرت سعید بن مسیب نے اور مسئلے کو واضح کیا فرمایا الرش بالرش الصب بالصب من الابوال كلها جہاں پر رش ہے یعنی بہت زیادہ سب نہیں ہے اور وہ تقاتر کے ساتھ یا ہلکے طریقے سے پیشاب نکلتا ہے تو وہاں پر رش کے لیے رش اور جہاں پر پیشاب دھار کے ساتھ نکلتا ہو اور تو وہاں پر اس کے لیے سب تو ارش وش اسب اور سب کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر سب ہوگا وہاں پر پانی کا بھی سب ہوگا اور جہاں پر رش ہوگا تو وہاں پر وہی نزا یعنی غسل خفیف اور پانی کا उसके पीछे सिर्फ डाल देना जी وبه قال حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن حميد عن الحسن أنه قال بول الجارية يغسل غسلا وبول الغلام يتتبع بالماء أفلا ترى أن سعيدا قد سبى بين حكم الأبوال كلها من الصبيان وغيرهم فجعل ما كان منه الرش يطهر بالرش وما كان منه صبا يطهر بالصب ليس أن بعضها عنده طاهر وبعضها غير طاهر ولكنها كلها عنده نجسة وفرق بين من من عنده بزيق مخرجها اچھا یہ طریقہ جو تطہیر ہے بچے کے لیے خاص نہیں ہمارے نزدیک یہ جو وجہ اور جو علت بیان کی ہے نظا بمان غسل خفیف کی اور پانی کا اس کے پیچھے ڈال دینا اور نچوڑنے کی ضرورت نہ پڑے یہ بڑے آدمی پر بھی یہ بات ساز آ سکتی ہے کہ اگر اس کا پیشاب ایک جگہ پڑا ہو اور پانی کا سب کریں پانی اس کے اوپر ڈالیں اور نچوڑے اچوڑیں ڈالتے رہیں ڈالتے رہیں تو وہ کپڑا اس کے لیے پاک ہو جائے تو یہ حکم بچے کے ساتھ ساتھ نہیں ہے بلکہ یہ آدمی کے پیشاب کے بارے میں بھی بعض حضرات نے یہی حکم بیان ہوا ہے جی ثم بعد ذلك في عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هل فيها ما يدل على شيء مما ذكرنا فنظرنا في ذلك فإذا محمد بن عمر بن يونس قال حدثنا قال حدثنا أبو معبد عن هشام بن عربة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنه عنها فعنهم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصى بالصبيان فيدعو لهم فأوذي بصبي, بصبي مرة فبال عليه فقال صبوا عليها, عليها الماء صبا اب یہاں پر دیکھیے بچہ ہے لیکن آپ نے نظر نہیں فرمایا کیا فرمایا کہ سبو علیہ الماء پانی ڈالو پانی تیزی سے ڈال دو بس سے جذب ہو جائے گا اب اگر نزا کے معنی غسل کے نہ لیے جائیں تو اس سب والی روایت میں اور اس میں دونوں میں تعارف دونوں تعداد اس تعداد کو ختم کرنے کے لیے وہ توجہ جو معقل میں کی گئی وہ بہت ضروری ہے اور ایک نہیں بلکہ کتنے واقعات اور روایات میں پانی کا کے سب کا اور پانی کے بہانے کا ذکر ہے وبه قال حدثنا ربيع قال حدثنا حسن أسد قال حدثنا محمد بن خازم فذكر بإسناد مثله وبه قال حدثنا ربيع المؤذن قال حدثنا أسد قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام عن نبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بصبي فبال عليه فأتبعه الماء فلم يغسله وبه يغسله غسلا بہت زیادہ احتمام کے ساتھ آپ نے غسل نہیں فرمایا پانی کے ڈالنے پر اکتفا کیا جی وبه قال حدثنا يونس قال أخبرنا أبو ابن وهب أن مالكا حدثه عن هشام فذكر بإسناد مثله غير أنه لم يقل ولم يغسله وإتباع الماء حكمه حكم الغسل ألا ترى أن رجلا لو أصاب ثوبه عجرة فاتبع الماء حتى ذهب بها أن ثوبه قد طهر وقد روى هذا الحديث زايد عن هشام بن عروة فقال فيه فدعي بماء فنزعه عليه وقال مالك وأبو معاوية وعبدة عن هشام بن عروة فدعي بماء فصبه عليه فدل ذلك أن النزع عندهم هو الصب وبه قال حدثنا فهد قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو شهاب عن ابن أبي ليلى عن عيسى بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي ليلى قال كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجيء بالحسن رضي الله تعالى عنه فبال عليه فأراد القوم أن يعجلوه فقال ابني ابني فلما فرغ من بول صب عليها الماء وبه قال حدثنا فهد قال حدثنا محمد بن سعيد قال أخبرنا بكي عن ابن أبي ليلى فذكر مثله بسناده وبه قال حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا يحيى بن ابي صالح قال حدثنا زهير بن معاذ عن عبد الله بن ابي عيسى عن جدي عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن ابيه قال كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم على بطني وعلى صدري حسن أو حسين فبال عليه حتى رأيت بوله أساريع فقمنا إليه فقال ادعوه فدعا بماء فصبه عليه وبه قال حدثنا فهد قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا شريك عن سماك عن قبوس عن أم الفضل قالت لما ولد الحسين قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطنيه أو, أو ادفعه إلي فلو كفله أو أرزعه بلبن فأتيته به فوزعه على صدري فبال عليه فأصاب إزاره فقلت له يا رسول الله أعطني إزارك أغسله قال إنما يصب على بول الغلام ويغسل بول الجارية قال أبو جعفر فهذه أم الفضل في حديثها هذا إنما يصب على بول الغلام وفي حديثه الذي ذكرناه في الفصل الأول إنما ينزع من بول الغلام فلما كان ما ذكرناه كذلك ثبت أن النزع الذي أراد به في الحديث الأول هو الصب المذكور ها هنا حتى لا يزاد الأثران وهذا أبو ليلى فلم, فلم يختلف عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صب على الماء على البول الماء فثبت بهذه الآثار أن حكم بول الغلام هو الغسل إلا أن ذلك الغسل غسلا يوجد منه الصبو وإن حكم بول الجارية هو الغسل أيضا وفرق في اللفظ بينهما وإن كانا متساويين في المعنى للعلة التي ذكرنا من ضيق المخرج وسعته فهذا حكم هذا الباري من طريق الآثار وأما وجه من طريق النذر فإن رأينا الغلام والجارية حكم الأبوالية سواء بعد ما يأكلان الطعام فالنذر على ذلك أن يكون أيضا سواء قبل أن يأكلا الطعام فإذا كان بول الجارية نجسا فبول الغلام أيضا نجس وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم باب الرجل لا يجد إلا نبيذ التمر هل يتوزأ هل يتوزأ به أو يتيمم وبالسند المتصل منا إلى الإمام التحاوي رحمه الله تعالى ومتعنا الله بعلمه وبركاته آمين قال حدثنا ربيع بن المؤذن قال حدثنا سد قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا قيس بن قيس بن الحجاج عن حش عن حنش الصنعاني عن ابن عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ابن مسعود رضي الله عنهما خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم ما معك يا ابن مسعود رضي الله عنه يا ابن مسعود ما قال معي نبيذ في دعوتي في دعوتي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسبب علي فتوزى به وقال شراب وطهور وبه قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو عمر الحوذي قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا قال أخبرني علي بن زيد آه، علي علي بن زيد, زيد بن جدعان عن أبي رافع مولى علي عمر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى ماء يتوضأ به ولم يكن معه إلا نبيذ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طبرة طيبة وماء طهور فتوزى به رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابو جعفر فذهب قوم الى ان من لم يجد الا نبيذ التمر في سفر يتوضا به واحتج في ذلك بهذه الاثار ومن من ذهب الى ذلك ابو حنيفه وخالفهم في ذلك اخرون جی، یہ مسئلہ کہ جس میں امام صحابی رحمۃ اللہ علیہ نے امام صاحب کے مسلک کے قول کے خلاف ذکر کیا چند مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی نبیز تمر کا اس لیے اپنے سنی اور اپنے طریق کے مطابق امام صاحب کے مذہب کو پہلے ذکر کیا ہے جو قول مرجوح کی علامت ہے اور بعد میں پھر جمہور کا اور امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ ذکر کیا جو راجے ہونے کی دلیل ہے اور اس پر تفصیل کے ساتھ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بحث بھی کی اور جس سے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ نبی جی تمن تھے وضو کرنا جائز نہیں ہے <clears throat> اور وضو کے جواز کے لیے امام صاحب کے قول کو مقدم ذکر کیا یہ دو روایتیں بیان فرمائی ہیں اور اس میں وہی غیرت الجن کا واقعہ ہے اور عبداللہ بن مسعود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ تھے اور آپ نے ان کو جیسے کہ ترمیز وغیرہ کی روایت میں تفصیل ہے کہ آپ ان کو لے گئے اور لے جانے کے بعد مکے سے باہر ایک دائرہ کھینچا اس دائرے میں عبداللہ ابن مسعود کو ٹھہرنے کا حکم دیا اور تاکید کی کہ اس دائرے سے باہر مت نکلنا اور آپ جن کی بستیوں میں گئے وہاں پہ تبدیل فرمائی اور اس کے بعد جب آپ تشریف لائے تو پھر آپ نے یہ وضو کے سلسلے میں ان سے پانی مانگا پانی نہیں تھا تو یہ نبیز کمر سے آپ نے وضو فرمایا امام تحاوی رحمۃ اللہ علیہ کا زور یہ ہے کہ یہ روایت صحیح نہیں اور اس کے مقابلے میں دوسری روایتیں ذکر کی ہیں اور خود ان کے صاحبزادے بیان فرماتے ہیں اور ایک روایت میں عبداللہ بن مسعود خود اپنی اس تمنا کا اظہار کرتے کہ کاش کہ میں آپ کے ساتھ ہوتا اور ان کے صاحبزادے نقل کرتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود لے الجن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں تھے اس سے معلوم ہوا کہ وہ جو روایت اوپر والی ہے وہ ضعیف اور کمزور ہے اور اس کے مقابلے میں یہ روایت صنعت کے اعتبار سے قوی ہے تو اس لیے اسی کو ترجیح دی جائے گی اور وہ روایت مرجو ہونے کی وجہ سے وہ مطروب ہو تو یہ مسئلہ قیاسی اعتبار سے اس کے علاوہ دوسرے طریقے سے استدلال کیا ہے ان حضرات جمہور فقہ نے اور خود امام تحاوی امام یوسف نے کہ قرآن کریم نے تیمم کے لیے شرط لگایا فعلم فعلم تجدو تجدان کی یہ شرط لگائی ہے اور نبیز تمر اس کا نام ہی بدل گیا اور نام بدل جانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ پانی نہیں جیسے کہ پانی کے اندر آپ چائے کی پتی ڈال دیں تو اس کو پانی کہا گیا یا چائے کہا جائے گا تو اسی طریقے سے یہ نبیز تمر اس کے راہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ نبیز تمر سے وضو جائز ہو تو دوسرے جو نبیز ہیں ان سے بھی وضو ہونا چاہیے حالانکہ آپ بھی اس واقعے کو مختص کرتے ہیں نبیز تمر کے ساتھ تو اس لیے تیسرے یہ کہ قرآن کریم کی آیت میں پانی کے استعمال کا حکم دیا اور پانی نہ ہو تو تیمم کریں اور یہ چونکہ پانی نہیں ہے اس لیے تیمم ہی یہ طریقے تطہیر ہو سکتا ہے اور یہ اس سے تیمم کرنا ایسا ہے جیسے کہ کسی دوسری ایسی چیز سے تیمم یہ وضو کیا جائے کہ جس سے تغیر اوساف ہو اور مائیت ختم ہو جائے اس لیے اب نبی تمر میں کی مختلف قسمیں آپ نے پڑھی ہیں بعض صورتیں کہ جس میں وہ اس کا پانی گاڑھا ہو جاتا ہے شدت پیدا ہو جاتی ہے نشہ پیدا ہو جاتا ہے اس سے بال اتفاق ناجائز ہے اور ایک صورت یہ ہے کہ بس کھجور ڈالی لیکن اس کی مٹھاس وغیرہ کے اثرات پانی میں نہیں ہے تو بال اتفاق اس سے وضو کرنا جائز ہے لیکن یہاں یہ وہ صورت مختلف ہے کہ یہاں پر کھجور وغیرہ ڈالنے سے پانی کے اندر اس کی مٹھاس پیدا ہو جائے اور پانی کی سیلانیت باقی رہے اس کی سیلانیت باقی رہے لیکن پانی کے اندر تغیر پیدا ہو جائے ذائقے کے اعتبار سے کہ یہ مسئلہ مختلف بھی ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے دفاع بہت سے حضرات نے دفاع کیا ہے بہت زور لگایا ہے لیکن یہ زور اس وقت لگایا جائے جبکہ واقعتا امام صاحب کا یہ مسلک راج ہو کہ تیمم جائز اور تیمم کے سلسلے میں امام صاحب سے اور بھی کچھ روایت یعنی مشہور تو مسئلہ یہی ہے کہ امام صاحب کے نزدیک نبید تمر وہی نبید تمر جس کی سیلانیت بھی باقی رہے اور اس کی مٹھاس پانی کے اندر محسوس ہونے لگے تو اس سے تیمم جائز ہے اور بعض حضرات نے امام صاحب کے یہ قوام نقل کیے ہے کہ تیمم بھی کرے اور وضو بھی کرے یعنی دونوں کو جمع کرنا واجب ہے اور ایک روایت میں ہے کہ یہ تیمم وضو کرنا بطور وجوب کے ہے اور تیمم کرنا بطور استحباب کے ہے اور بعض روایتوں میں کہ صرف تیمم کرے وضو نہ کرے بعض لوگوں نے کہا کہ ساحل کے مختلف سوال کے جواب میں امام صاحب نے مختلف جواب دیے ساحل نے سوال کیا تو اس کے مختلف سوال پر یہ مختلف جواب اس نے سوال یہ کیا کہ کبھی تو ایسی نبی اس کے بارے میں جس میں شدت پیدا ہوگی تو اس کے بارے میں فرمایا کہ وضو جائز نہیں تیمم ہی کریں اور کبھی اس نے یہ سوال کیا کہ پانی کے اندر لفیت باقی ہے اور اس کی مٹھاس آ گئی ہے شدت پیدا نہیں ہوئی تو اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ وضو کرنا یہ واجب ہے اور تیمم کرنا مستحب ہے وغیرہ وغیرہ تو یہ مختلف حالات کے سے مختلف جواب لیکن بہرحال راج امام صاحب کا یہی قول ہے کہ تیمم وہ اس کے ہوتے ہوئے تیمم پر اکتفا نہیں کر سکتے تیمم کو استحبابن کر لے جمع کر لے وہ بات الگ ہے لیکن نماز کا دار و مدار اس تیمم پر نہیں ہوگا بلکہ اس کے لیے اس پانی سے اس نبی سے وضو کرنا ضروری لیکن ایک قول یہ بھی ہے کہ امام صاحب نے اپنی وفات سے پہلے پہلے اپنے اس قول سے رجوع کر لیا جب رجوع کر لیا ہے تو اب امام صاحب کی طرف سے زور لگانے کی کیا ضرورت ہے یہ جب امام صاحب ہی کا یہ قول نہ رہا اور رجوع کر لیا تو اب مدعی سست گواہ چست تو اس شدت کی ضرورت نہیں لیکن بہرحال اگر امام صاحب یہ یقینی طور پر یہ بات ثابت نہیں ہے ایک قول ہے امام صاحب کے رجوع کا تو احتمال یہ ہے کہ امام صاحب کا پہلا والا قول اپنی جگہ پر باقی ہے اور نبی تمر سے وضو کرنا یہ جائز ہے تو اس کے بارے میں حضرات شراہ نے اور امام صاحب کی وکالت کرنے والوں نے کہا کہ امام صاحب ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود اس واقعے میں تھے ہی نہیں تو اس کے جواب میں یہ اور دوسری بات یہ کہ یہ واقعہ بالفرض اگر مان لیا جائے تو یہ واقعہ مکے کا ہے اور آیت وضو نازل ہوئی ہے مدینے میں اور آیت وضو میں پانی کے استعمال کو حکم دیا ہے اور پانی نہ ہو تو پھر تیموں کو حکم دیا گیا ہے لہذا اس آیت سے یہ حکم منسوخ گیا کہ پانی اگر ہے تو پانی کا استعمال ضروری پانی نہیں ہے تو ہم کیا کریں جی تیمم کریں تو اگر اور یہ پانی نہیں ہے اس لیے اس کا نام بدل گیا تو جب کوئی پاک چیز پانی میں ڈال دی جائے اپنے اختیار سے یہ قید ابھی یہ قید کہ اپنے اختیار سے کوئی پاک چیز پانی میں ڈال دے اور طول مکس سے پانی میں تغیر پیدا ہو جائے تو اس کا نام بھی اگر بدل جائے تو پھر وہ پانی نہ رہا اب اس پر کہ مائع باطلہ ہے یا نیم کا نیم کے پتے ہیں جو کنویں کے قریب میں ہیں اور وہ پتے پانی میں گر جاتے ہیں اور جس سے پانی کے رنگ میں تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے تو وہ بھی مائع باقلہ جو ہے یہ تعارف کے لیے اضافت ہے یہ نہیں کہ اس کی مائیت بدل گئی ایسے ہی نبیز تمر پانی ہے لیکن اس کھجور کے ڈالنے کی وجہ سے اس کو متعارف کیا گیا ہے کہ اب وہ پانی نہ رہا بلکہ ایسا پانی ہے کہ جس میں یہ کھجور اور اس میں مٹھاس پیدا ہوگی لیکن اکثر حضرات نے فرمایا کہ یہ بات صحیح نہیں ہے اس کو مائع باقلہ وغیرہ پر یا ان اوراق اور اشجار جو پانی میں پڑ جائے اور طول مک سے پانی میں تبدیلی پیدا ہو جائے تو اس پر قیاس کرنا اس کو صحیح نہیں اس لیے کہ وہ مسئلہ غیر اختیاری ہے کہ غیر اختیاری طور پر کنویں کو ان چیزوں سے محفوظ کرنا مشکل ہے اس لیے غیر اختیاری طور پر یہ چیزیں پانی میں پڑ جاتی ہیں اور پانی کے اندر تغیر کا سبب بن جاتی ہیں اور یہ ایسا ہی ہے توجہ فرمائے جیسے کہ ماحول بار اس میں اور ماحول بار میں کیا فرق ہے نبید تمر میں مٹھاس پیدا ہو گئی اور ماحول بار میں یہ اس میں نمکینی پیدا ہو گئی اور ایسا نمک کہ اگر اس پانی سے سالن پکا لیں تو نمک ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں اور اگر منہ میں ڈال لیں تو دس مرتبہ جب تک کلی نہ کرے موقع آپ کا ذائقہ بھی صحیح نہیں ہوگا تو اس میں اور نوید تمر میں کیا فرق کہ وہاں وضو جائز ہے غسل جائز ہے اور یہاں وضو جائز نہیں ہے وہ خل قطن ایسا ہے وہ خل قطن تغیر ہے اور یہ سنعتن ہے آدمی کے اپنے عمل سے اور صنعت سے یہ تبدیلی پیدا ہوئی تو یہ چاہے مال باہر کا مسئلہ ہو یا وہ کنواں کی جس میں اوراق اشجار واقع ہو جائیں اور تبدیلی پیدا ہو جائے تو وہ بھی غیر اختیاری ہے تو اس لیے اس پر اس کو قیاس نہ کیا جائے اور اس کو اگر قیاس کرنا ہے تو دوسرے امبیدا پر قیاس کریں اور دوسرے نبیزوں سے کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ یہ تیمو وہ وضو کرنا جائز نہیں ہے پانی کے سے یا تو پانی ہے تو وضو کریں پانی سے نہیں ہے تو تیمون کریں تو اسی طریقے سے اس کو بھی اس کے اوپر قیاس کیا جائے وغیرہ وغیرہ بعض لوگوں نے تو اس حد تک کہا ہے کہ جب وضو جائز ہے تو اس سے غسل غسل کے بارے میں کیا تحفظ ہے جی جب نبیز تمر سے وضو جائز ہے تو جنابت کا غسل جائز ہونا چاہیے یا نہیں کیا تحقیق ہے آپ کی آواز صاف نہیں ہوتی زور سے ہاں خلاف قیاس ثابت مسئلہ یہ ہے کہ یہ خلاف قیاس قیاس اور خلاف قیاس کی جو بحث ہے اور خلاف قیاس کوئی حکم ہو تو اپنے مورت پر خاص ہوتا ہے تو یہ تو اس وقت ہے جبکہ اس کو ماں تسلیم نہ کیا جائے نہیں سمجھے جی اگر اس کو ماں تسلیم کر لیں تو پھر تو خلاف قیاس کیا ہوا یہ تو معافی پانی ہے لہذا جب اس سے وضو جائز ہے تو تیم بھی جائز ہونا چاہیے وہ غسل بھی جائز ہونا چاہیے یہی وجہ کہ بعض حضرات نے یہ فرمایا کہ چونکہ امام صاحب کا یہ قول مبنی ہے اس نبید تمر کے ماں کی حقیقت پر کہ یہ پانی ہے تو جب یہ بات ہے تو جس طرح وضو جائز ہے ایسی غسل بھی جائز ہے اس کی نزدیک یہ بھی ہے بعض حضرات فرماتے ہیں کہ وہ خلاف قیاس لیکن امام صاحب کا جو استضلال ہے اس بنیاد پر کہ قرآن کریم نے یہ فرمایا کہ فخ سے لو اور کو یہ غسل اور وضو ہر اس چیز سے ہو سکتا ہے جو ہو ارق غلام یہ ارق غلام میں دیکھیے تغیر ہے لیکن اگر پانی نہ ہو تو اس سے وضو کر سکتے ہیں تو پاک مائع چیز جس کی سیلانیت اور رقت پانی کی طرح سے ہو لہذا دودھ سے نہیں دودھ میں پن ہوتا ہے وہ رقت اسرے میں باقی نہیں رہتی تو اس لیے بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ امام صاحب نے جو استدار کیا فخ سے لو حکم سے کیا ہے کہ غسل کا حکم دیا گیا ہے تیمم کا نہیں اور یہ بھی اس سے بھی اگر آپ وضو کریں تو اس پر بھی غسل کا اطلاق ہوگا ایک بات دوسرے کے قرآن کریم نے فرمایا فلم تجدو مع ان فتح ممو فلم تجدو مان نکرا تحت نفی ہے اور اس کا مطلب کیا ہے کہ عمومیت کا بیان ہے عمومیت کا عام مائع مطلق کی قید نہ لگا ہے عام کسی قسم کا پانی مطلب یہ ہوا ابے کسی قسم کا پانی نہ ملے تو تیمم کرو اور یہ نوید تمر نوم من الماء ہے تو اس لیے اس کے ہوتے ہوئے تیمم پر اکتفا سے ہی نہیں یہ ہے وجہ اصطلاح اور وہ حضرات فرماتے ہیں کہ مراد مائے مطلق ہے اے منزل من السما جس طرح سے پانی وانزلنا من السما مان تہورا اس کیفیت پر پانی نہ ہو تو تیمم کرو اور یہ نویز تمر اس کیفیت پر نہیں بہرحال اپنا اپنا اشتہاد ہے اپنا اپنا اختلاف وغیرہ تو یہ مسائل ہے پھر حضرات معرفین نے محدثین نے بتلایا کہ یہ للت الجن کا واقعہ چھ مرتبہ پیش آیا تین مرتبہ مکے میں تین مرتبہ مدینے میں لہذا یہ کہنا کہ یہ مکے کا واقعہ ہے اور آیت تیمم سے یہ حکم منسوخ ہو گیا یہ صحیح نہیں ہے بلکہ یہ مدینے میں بھی متعدد بار یہ واقعہ پیش آیا اور آگے امام صحابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ خبر واحد ہے اور چونکہ بظاہر قرآن کریم کے خلاف ہے اور قرآن کریم کے خلاف اگر خبر واحد ہو تو وہ حجت نہیں ہو سکتی لہذا جن روایتوں سے یہ تیمم بنوید بنویدمر ثابت ہے ان میں دو اعتراض کیے ہیں ایک تو یہ ہے کہ اس کی سند میں ذوف ہے بعض راویوں کا بعض راویوں کی تضیف کی گئی ہے لہذا یہ روایت ضعیف ہے ایک بات دوسرے یہ کہ یہ خبر اپنے ظاہر پر نہیں ہے اور ظاہر پر نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ خبر قرآن کے چوں کے خلاف ہے اور قرآن پر زیادتی لادم آئے گی اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ خبر حد تواتر یا شہرت کو پہنچے اور خبر واحد واحد ہونے کے اعتبار سے یہ قرآن کریم کے لیے نہ تو تقید کا باعث بن سکتا ہے اور نہ اس کے حکم کے خلاف کوئی حکم ثابت کیا جا سکتا ہے وغیرہ یہ دو اعتراض کیے اس کے بارے میں کہا کہ بعض ترک کے اعتبار سے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں اور حضرات ان محدثین نے اور اسی طریقے سے علماء نے تفصیل بیان فرمائی کہ عبداللہ ابن مسعود کے چودہ شاگردوں نے اس واقعے کو نقل کیا ایک ضعیف دو ضعیف تین ضعیف کہاں تک ضعیف کریں گے آپ خود ضعیف ہو جائیں گے ایک دو واقعات میں اگر کوئی راوی ضعیف ہے تو چودہ کے چودہ ترخت جو ان کے خاص شاگردوں سے براہ راست مروی ہے تو اس سے استعمال کرنا صحیح نہیں لہذا بعض واقع میں عبداللہ مسعود اگر شریک نہیں ہے تو اس سے لازم نہیں آتا کہ پانچ میں بھی شریک نہ ہو چار میں بھی نہ ہو دو میں بھی نہ ہو تو اس لیے یہ مساد ایک ہی مرتبہ اگر یہ واقعہ پیش آیا ہوتا تو یہ بات تو قابل تسلیم تھی لیکن یہاں پر تو تعدد کے ساتھ یہ واقعات پیش آئے تو اس لیے بعض طرق پر اعتراض سے لازم نہیں آتا کہ سارے طرق ناقابل استدار بن جائے وغیرہ وغیرہ یہ ہے جی کچھ گڑمڑ ہو گیا لیکن بہرحال اس گڑبڑ میں ساری باتیں آ گئیں اور امام صاحب کی قول کی قول کے استدلال بھی اور امام صحابی نے جس انداز سے استدلال کیا ہے اس کا بھی ذکر بہرحال امام صحابی رحمۃ اللہ علیہ نے امام صاحب کی مخالفت کرتے ہوئے یہ نبیز تمر سے وضو کو جائز قرار نہیں دیا ہے اور آخر میں انہوں نے ایک نظر پیش کی ہے پہلے اس کو دیکھ لیں پھر نظر بھی دیکھ لیں گے جی وخالفهم في ذلك فقالوا لا بنميز التمر ومن ومن لم يجد غيره تيمم ولا به ذهب إلى هذا القول جی۔ اب کیا ہو گیا بھائی صبح غسل فرماتے ایسے پانی میں جس کے اندر رات کے آٹے کا جو ہے وہ اثر ہوتا تھا کیا حدیث شریف میں آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح غسل فرماتے ایسے پانی میں جس کے اندر رات کے آٹے کا کچھ اثر ہوتا مائع عجین آیا حدیث شریف میں مائع عجین کا مطلب یہ نہیں کہ اس میں آٹا ملا ہوا تھا بلکہ مطلب یہ تھا کہ جس برتن میں پانی رکھا گیا اس برتن میں آٹا گوندھا ہوا تھا تو اس آٹے کے کچھ اثرات پیدا ہو گئے لیکن یہ نہیں کہ پانی کا تغیر بدل گیا وہاں <coughs> جی ومن من ذهب الى هذا القول ابو يوسف وكان من الحجة لأهل هذا القول على اهل القول الاول ابے یار لیلت الجن کا واقعہ اگر چھ دفعہ پیش آیا لیکن ہر دفعہ تو یہ جو نبیز تمر والی صورت تو نہیں پیش آئی ہوگی وہ تو پہلی دفعہ دفعہ اگر ایک پیش آئی تھی تو تو باقی پانچ واقعات میں یہ صورت پیش آئی ہوگی تو یہ یہ جو وضو والا واقعہ ہے کیا ضروری ہے کہ یہ اسی واقعے سے اس کو جوڑا جائے کہ جس میں وہ نہیں تھے ہم کہتے ہیں کہ یہ واقعے کا تعلق یہ واقعے کا اور تیمم کا تعلق اس واقعے سے جس میں عبداللہ بن مسود موجود جی ہاں جی ابھی ایک باب اور باقی ہے ہاں۔ أن عبد الله بن مسعود إنما روى ما ذكرنا عنه في أول هذا الباب من الطرق التي وصفنا وليست هذه الطرق هذه الطرق طرقا تقوم به الحجة عند من يقبل خبر الواحد ولم يجي أيضا المجيء الظاهرة صحابي نے جو اس کی سند پر اعتراض کیا ہے وہ یہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اس کو وہ وقان الحجت على أهل اللہ الأول الاول عبد الله ابن مسعود ابنوا روا معذ عنه في اول هذا الباب من الطرق یعنی جن اور وسلطوں سے یہ واقع ذکر کیا گیا ہے جس کو ہم نے بیان کیا یہ طرق ایسے نہیں ہے کہ جس سے حجت قائم ہو سکے ان لوگوں کے نزدیک جو خبر واحد کو قبول کرتے یعنی جن کے نزدیک خبر واحد پر عمل واجب ہے لیکن شرط اس کے لیے یہ ہے کہ وہ خبر واحد ضعیف نہ ہو مرجو نہ ہو صنعت کے اعتبار سے کمزور نہ ہو تو اس وقت خبر واحد پر عمل کیا جائے لہذا یہ طریقے چونکہ کمزور ہے تو اس لیے خبر واحد پر عمل کرنے والوں کی شرط اس میں نہیں پائی جا رہی ہے اور دوسرے یہ کہ ولم یجی ایزن المجی ظاہر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وضو کرنا بھی ظاہر طریقے سے ثابت نہیں ظاہر طریقے سے ثابت اس وقت ہوتا چونکہ اس میں قرآن کریم کی آیت کے حکم کے خلاف ہے لہذا ضروری ہے کہ یہ شہرت کے یا تواتر کی حد تک پہنچے تو پھر قابل قبول پہلے تو یہ کہ یہ سند ہی ضعیف ہے دوسرے کہ ہم سند کو اگر صحیح مان لیں تو یہ خبر واحد ہے اور جبکہ قرآن کریم کے خلاف اس میں حکم ثابت ہو رہا ہے تو ضروری ہے کہ ایسی خبر ہونی چاہیے جو تواتر یا شہرت کی حد تک ارے پہنچ جائے پہنچ سکے اسی کو یہ بیان فرما رہے ہیں کہ آپ کا نبیل تمر سے وضو کرنا اس ظاہر طریقے سے نہیں ہے کیا مطلب آگے اس کو بیان فرمایا ہے کہ والا میں استعمال خبر کہ جو لوگ خبر کو استعمال کرتے ہیں ضروری ہے کہ ادا توارت یہ کب واجب ہے جب کہ وہ روایتیں تواتر کے حد تک پہنچے خاص طور پر جبکہ قرآن کے حکم کے خلاف بھی ہو ورنہ تو خبر واحد پر عمل کرنے کے لیے تواتر ضروری نہیں ہے لیکن اس مقام پر یہ عمل اس وقت ہوگا جبکہ وہ تواتر سے ثابت ہو تاکہ قرآن کریم کے مقابلے میں یہ حکم کو اس حکم پر عمل کیا جا سکے جی فهذا مما لا يجب استعماله لما ذكرنا على مذهب الفريقين الذين ذكرنا ولقد روي عن ابي عبيده بن عبد الله ما يدل ان ان عبد الله لم يكن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليله ذي الحجه صاحب زادے ہیں جی إيه. وبه قال حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا أبو بكر, أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر قال غندر عن شعبة عن عمرو بن مرة قال قلت لأبي عبيدة أنا كان عبد الله عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن فقال لا وبه قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا وهب عن شعبة فذكر مثل بإسناده فلما انتفى ابن عند أبي عبيدة أن أباه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن وهذا أمر لا يخفى مثله على مثله بطل بذلك ما رواه غيره مما النبي صلی اللہ علیہ وسلم یعنی یہ گھر کے آدمی ہے عبداللہ ابن مسعود سے کے ساتھ حرمت رہنا سہنا ان کے واقعے سے باخبر ہونا وہ فرماتے ہیں ارے وہ فرماتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ نہیں تھے اس پر ایک اشکال ہے وہ یہ کہ اگر کوئی قائل یہ کہے کہ پہلے جو آثار ہے وہ اولا ہے یہ عبید اللہ کے اثر سے اس لیے کہ وہ روایتیں متصل ہیں اور یہ روایت منقطع ہے اس لیے کہ ابو عبیدہ نے اپنے والد سے کچھ بھی نہیں سنا یہ روایت منقطع ہے تو اس سے اصطلاح کیسے تو جواب کہاں سے یہ ہے کہ ہم اس روایت کے انقطاع کے اس روایت کے انقطاع کی بنیاد پر یعنی ہم ان سے یہ احتجاج اس روایت سے استضلال اس کے اتصال کی بنیاد پر نہیں کر رہے کہ منقطع ہے تو استدلال نہیں بلکہ ہمارا استضلال اس بنیاد پر کہ اگرچہ انہوں نے اپنے والد سے اس مسئلے میں کچھ نہیں سنا لیکن ان کا تعلق باپ بیٹے کا ہے اور باپ اور بیٹے کے درمیان تعلق ایسا ہوتا ہے کہ اس طرح کے واقعات بیٹے پر مخفی نہیں رہ سکتے چاہے سنا ہو یا ارے برارا سنا ہو یا نہ سنا ہو لیکن ایک ساتھ رہتے ہوئے اس طرح کا ایک واقعہ پیش آ جائے جو عام معمولات سے ہٹ کر ہو وہ بیٹے پر بخفی نہیں ہو سکتا اس اعتبار سے ہمارا استدلال ہے نہ کہ صنعت کے اتصال کے اعتبار سے جی فإن فإن كان قال قائل الأول أولى من من هذه هذا لأنها متصلة وهذا منقطع لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه شيئا قيل له ليس من هذه الحجة احتججنا بكلام أبي عبيدة إنما احتججنا به لأن مثله على تقدمه في العلم وموضعه من عبد الله وخلطته لخاصته من يعني بعده में दूसरों पर मुकदम है और इनका इखसास मौजा मकाम है हजरत अब्दुल्ला इबन मसूद से और उनके साथ इनका इख्तलात है और उनके बड़े و خلط ہی اور ان کا اختلاط ان سے ان کے خاص خاص بڑے بڑے شاگردوں کے ساتھ ہے ان کے وفات کے بعد تو ایسے آدمی پر اس طرح کا واقعہ مخفی نہیں ہو سکتا فجالنا قول ہو ظال کا خود جتن فیما زکنہ لامنت طریقے لدی وزیت نہ کہ اس صنعت کے اعتبار سے جی وقد روينا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من كلامه بالإسناد المتصل ما قد وافق ما قال أبو عبيدة وبه قال حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد بن الحذائي عن ابي ماشر عن ابراهيم عن القمة عن القمة عن عبد الله قال لم اكن مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن ولوددت اني كنت معه وبه قال حدثنا ربيع المعدن قال حدثنا اسد قال حدثنا يحيى بن زكريا بن ابي زايدة قال حدثنا داوود بن ابي هند عن عامر عن القمة قال سالت ابن سالت ابن مسعود رضي الله عنهما هل كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن احد فقال له لم يسحب منا احد ولكن فقدناه ذات ليلة فقلنا استيرا استطيرا او قال اغتيل فتفرقنا في الشعاب والاوديه نلتمس استيرا کے معنی ہے کہ جنات آپ کو اٹھا کر لے گئے یا اغتیلا اور غیر کے معنی اچانک قتل کر دینا کہ آپ پر کوئی اس طرح کا نوز باللہ واقعہ پیش آ گیا تو ہم آپ کی تلاش میں مختلف شیاب گھاٹیوں اور وادیوں میں پھیل گئے آپ کو تلاش کرنے کے لیے جی وبتنا بشر, بشر ليلة بات بها قوم نقول استثير أم اغتيل فقال إنه أتاني دعي الجن فذهبت أقرئهم القرآن فأرانا أثارهم فهذا عبد الله قد أنكر أن يكون مع قد أنكر أن أن يكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن فهذا الباب إن كان يؤخذ من طريق صحة الإسناد فهذا الحديث الذي فيه الإنكار أولى لاستقامة لاستقامة طريقه ومتنه وثبت رواده وإن كان من الطريق وثبت رواته وإن كان من طريق النذر فإن قد رأينا الأصل المتفق عليه أنه لا يتوضأ بنبيذ التمر بنبيذ الزبيب ولا بالخل فكان النذر نظر کا حاصل یہ ہے جی کہ فرماتے ہیں دیکھیں یہ بات متفق علیہ ہے کہ ایک طرف خالص پانی منزل میں نہ سما اور ایک طرف نبیز تمر تو اس خالص پانی کے ہوتے ہوئے نبیز تمر سے وضو کرنا جائز نہیں اگر پانی موجود ہو تو نبید تمر سے یہ اصول یہ سوگرا ہے اور کبرا یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ آپ نے پانی ہوتے ہوئے نبید تمر سے وضو کیا یہ کیسے وہ اس طرح سے کہ یہ واقعہ پیش آیا مکے کے قریب میں مکے سے باہر قریب میں اور آپ مسافر نہیں تھے بلکہ مقیم تھے اور مکہ قریب تھا لہذا اگر آپ یہ وہ اس سے نبی سمر سے وضو کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مکے میں پانی موجود ہے پانی کے ہوتے ہوئے آپ نے یہ وضو کیا اور یہ اس اصل کے خلاف ہے جو ہم نے پہلے بیان کیا لہذا مکے کے قریب ہونے کی وجہ سے آپ مقیم اور مقیم کے لیے پانی کا ملنا آسان لہذا پانی کے ہوتے ہوئے اس سے وضو کرنا صحیح نہیں ہے تو اس کا بھی تقاضا یہی ہے کہ آپ نے اس سے وضو آپ نے نہیں کیا جی فكان النذر على ذلك أن يكون نبيذ التمر أيضا طريق كذلك وقد أجمع العلماء أن نبيذ التمر إذا كان موجودا في حال وجود الماء أنه لا يتوضأ به لأنه ليس بماء فلما كان خارجا من حكم المياه في حال وجود الماء كان كذلك هو في حال حكم عدم الماء عدم الماء يعني مسافر هو پانی نہ ہو تو چلیے وہاں پر اس سے وضو کر دیا جائے لیکن جی وحديث ابن مسعود رضي الله عنهما الذي فيه التوضؤ بنبي التمر انما فيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توضا به وهو غير مسافر لانه انما خرج من مكه يريد بهم فقيل له انه توضا فقيل انه توضا بنبيذ التمر في ذلك المكان وهو في حكم من هو بمكه لانه يتم الصلاه فهو ايضا في حكم استعماله ذلك النبيذ هنالك في حكم استعماله اياه بمكه فلو فلو فلو فلو فلو فلو فلو فلو فلو فلو فلو فلو فلو فلو हुए نوید تمر سے اور گھر میں پانی موجود ہے تو ہے کہ پانی موجود ہوتے ہوئے آپ نے یہ نوید تمر سے وضو کیا جی۔ ثبت هذا الاثر ان نبی زمین ہاں، جی نماز کے قضا ہونے کا اگر پانی کا ملنا یقینی ہے معلوم ہے کہ لیکن یہ تو ایک احتمال کے درجے میں ہے کسی روایت سے یہ بات تو ثابت نہیں ہے لیکن اگر وہ ثابت اگر ہو بھی جائے کہ ہاں نماز کا وقت تنگ ہو رہا تھا تو چلیے پھر امام صاحب کے ہم تو امام تحاوی کے وکیل نہیں ہیں ہم تو امام صاحب کے وکیل ہیں تو ہمارے اوپر کیا ہے امام صحابی پر آپ اعتراض کریں نا تو ہم تو ان کے وکیل نہیں کہ ہم کو جواب دیں مفت میں خام جی فلو خبر تھا حضرت اثر فلو ثبت هذا الأثر أن النبيذ مما يجوز التوضؤ به في الأمصار والبوادي ثبت أنه يجوز التوضؤ به في حال وجود الماء في حال عدمه فلما اجمعوا على ترك ذلك والعمل بزده فلم يجيزوا التوضؤ به في الأمصار ولا فيما حكمه حكم الأمصار ثبت بذلك تركهم لذلك الحديث وخرج حكم ذلك النبيذ من من حكم سائر المياه فذلك فثبت بذلك أنه لا يجوز التوضؤ به في حال في حال من الأحوال وهو قول أبي يوسف وهو النذر عندنا والله أعلم